جو اللہ کا راستہ ہے وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے یاد رکھو کہ سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے